السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد صلی علی محمد و آل محمد قبا صلی اللہ علیہ براہیم آل علّہ عل برحیم مجید اللہم بارک علی محمد و الا علی محمد کمبا رخت علائی براہیم ولا علی براہیم ان کا حمید ربش رحل و سودری و یسرلی عمری وحل القدت ابکاہ کولی تمام اسٹوڈنٹس کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اہلا و سہلا و مرحبا بکم تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو کلیئر کروانا چاہتی ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میں لیکچرز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فلا حدیث ہے یا فلاں حدیث میں یہ بات آتی ہے اور وہ اگر میں اردو میں بول رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں اسی طرح اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن کی آیت میں آتا ہے اور وہ میں اردو میں بتا رہی ہوں اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں بھی عربی لینگویج میں ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے خاص طر سے قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے ایون دیکھیں اردو نظمیں جو ہوتی ہے اردو پوئمس جو ہوتی ہیں اس کا ایگزیکٹلی ہم ترجمہ نہیں کر پاتے کسی بھی لینگویج میں وہ انگلش ہو یا کوئی اور لینگویج ہو تو وہ ممکن نہیں ہوتا اور وہ ایک خوبصورتی نہیں رہتی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو قرآن ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ایگزیکٹلی ہم نہیں کر پاتے ہم صرف مفہوم بیان کر سکتے ہیں اسی لیے میں نے اس کورس کا نام بھی مفہوم قرآن رکھی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو علوم قرآن کا نالج ہونا چاہیے اب میرے اپنے ویب سائٹ پر بھی میں نے شارٹ میں ہی علوم قرآن کے بارے میں ڈالی ہوں کچھ لیکچرس تو آپ ایک بار اسے سنیں تاکہ آپ کے لیے تفصیل بھی آسان ہو جائے تیسری بات یہ کہ میں پوری طرح کوشش کروں گی کہ ایک بھی میں ضعیف حدیث کوٹ نہ کروں صرف صحیح اور حسن حدیث کوٹ کروں لیکن میں بھی انسان ہوں ہو سکتا ہے جانے انجانے میں میں ضعیف حدیث کوٹ کر دوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہیں تو پلیز اساجدون ویب سائٹ پر یا اساجدون فیس بک پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں سالڈ دلیل دے کہ یہ ضعیف حدیث ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی اصلاح کریں گے اس کو کریکٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ ضعیف حدیث تھی اس کو ہم نے نکال دی بس یہ باتیں تفسیر کرنے سے پہلے آپ کو کلیئر کرانا چاہتی ہوں انشاءاللہ شاء آپ ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے مکی دور میں نازل ہوئی شروعات کے دور میں اور یہ اگر دیکھا جائے تو نزولی اعتبار سے نازل ہوئی اس اعتبار سے یہ پانچویں نمبر پہ آتی ہے لیکن قرآن میں پہلے نمبر پہ رکھی گئی ہے اور اس میں ایک ہی رکو ہے چلا شروع کرتے ہیں اب جب بھی تلاوت کرتے ہیں ہم تو اس سے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے کہ تعاوض پڑھنا تعاوض کا مطلب کیا ہے آؤز بلّہ الشیطان شیطون کیا دلیل ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے وقت تعاوض پڑھنا ضروری ہے ہمیں سورہ نحل آیا نمبر نائنٹی ایٹ میں ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے اب دیکھیں ہم تو اچھی بات پڑھنے جا رہے قرآن اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں بیچ میں یہ شیطان کیسے آ گیا تو جب بھی آپ اچھا کام کرنے جائیں تو ضرور شیطان بیچ میں آ ہی جاتا ہے کوئی بھی آپ دیکھے ایون آپ صدقہ کرنے کا کبھی سوچتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل میں آتا ہے نہیں میں بھی اس کو دے دوں گی تو پھر میرا کم ہو جائے گا تو یہ جو شیطان جو ہوتا ہے وہ اچھے کام کرنے نہیں دیتا ہمیں روک دیتا ہے ہم یہ نہیں سوچے کہ برے کام میں ہی شیطان زیادہ انوالو ہوتا ہے بلکہ اچھے کام میں بھی ہوتا ہے کئی مثالیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور اپنے ساتھ نوٹس بھی کیے ہوں گے جب بھی آپ نے اچھا کام کرنے کا سوچا شروعات تو کی لیکن اینڈ نہیں ہوا اس کا بیچ میں ہی چلتے چلتے رک گئے اللہ کی پناہ میں آئیں جب بھی کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے ہمیں باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں جو فضائل بیان کیے گئے اس میں ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آواز آئی نا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا یعنی یہ پہلی بار آج کھلا ہے یہ دروازہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا یعنی یہ جو فرشتہ تھا اس سے پہلے یعنی جب وہ نازل ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں زمین پہ اترا تھا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی آ کے پہلے کیا کیا سلام پہلے سلام پھر کلام ہوتا ہے نا تو پہلے سلام کیا اور کہا کہ تمہیں دو نوروں کی خوشخبری دی جاتی اور یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے یعنی یہ نور ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو یہ نور نہیں یہ نور کی خوشخبری نہیں دی گئی اس میں کیا تھا ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سورہ البقرہ کی بھی جو دو لاسٹ آیا تھے بہت ہی پاورفل ہے خاص طور سے جن کو جادو جنات کا یا نظر وغیرہ کا جو پرابلم رہتا ہے ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے تو یہ جو دو نور کی خوشخبری دی گئی تھی وہ کون سی تھی سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی لاسٹ جو آیت ہے آمن رسولوں سے شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا ہوگی یعنی یہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ دعا جب مانگیں گے تو دعا سے پہلے اگر آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے یا تو سورہ البقرہ کی لاز دو آیات تھے وہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگی تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو سنائی حدیث کا جو مفہوم وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے بعد درود پڑھا جائے اور اس کے بعد آپ یہ سر الفاتحہ بھی پڑھ سکتے اور دعا بھی کر سکتے تو یہ الگ الگ ہمیں طریقے ملتے جس سے جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی سورہ الفاتحہ کے مختلف نام بھی آئے ہیں جس میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا نام ہیں حدیث بخاری کی آتی ہے جس میں ہے کہ سیدنا ابو سعید رافع بن مولا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے الحمد للہ رب العالمین وہی سبب میں نلمسانی ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے سات دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم ہیں قرآن عظیم بھی ہیں جو مجھے دیا گیا تو اس کی فضیلت جو آتی ہے سورہ الفاتحہ کے اس میں یہ بھی ہے یہ والی حدیث جو میں نے ابھی کوٹ کی تو یہ جو صورت ہے سورہ الفاتحہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ سب صورتوں سے بڑھ کر صورت ہے اور یہی ہے وہ سبم من المسانی جو قرآن میں ہی ایک آیت میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے اسی طرح اس کے نام کے بارے میں ابھی جو ایک نام تو ہم نے یاد ہے کہ صبم من المسانی اسی طرح آپ دیکھیں دوسری ایک حدیث آتی ہے تربیزی میں سیدنا ابو حریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد یعنی یہ جو سور الفاتحہ تو سورہ الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی سات آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو نام ملے ہوں گے سورہ الحمد اسی کا نام ہے ام القرآن بھی ہے ام الکتاب بھی ہیں بہت سارے اس کے نام بتائے گئے جیسے اس سورہ کو ادعا بھی کہتے ہیں سورہ ادعا اور سورہ صلاح تعلیم المسلہ اس طرح کے الگ الگ نام بھی آئے ہیں عربس جو تھے نا وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے نا تو اس کے کئی نام رکھتے تھے اسی طرح یہ جو سور فاتحہ ہے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے تو اس کے بھی کئی نام ہیں اس میں اور نام آتے ہیں اشفا اور ارقیہ اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا شفا کا مطلب کیا ہے شفا کے لیے اور رقیہ رقیہ جو دم کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ ایک حدیث جیسے آتی ہیں سیدن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو آپ کو بخاری میں ملے گی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے یعنی جو صحابہ تھے وہ ایک قبیلہ تھا کوئی تو وہاں پر چلے گئے جیسے ٹریول کرتے تو کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے نا یعنی کنٹینیو کوئی بھی انسان ٹریول نہیں کر سکتا ریسٹ کرنے کے لیے کہیں رک جاتا ہے تو یہ ایک قبیلے پر پہنچے اور جس قبیلے پر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا ان کی مہمان نوازی نہیں کی یعنی یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی بھی ان نون بھی پرسن رہتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی کیونکہ اس وقت ہوٹلس وغیرہ نہیں تھے ریسارٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو یہ ہر کوئی یعنی جو بھی جاتا تھا ان کی مہمان نوازی کرتے تھے ایون ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھے کہ کبھی شادی کی کوئی دعوت دینے آتا تھا تو کسی نہ کسی کے گھر رکتا تھا گاؤں وغیرہ میں مہمان نوازی بھی اچھی کرتے تھے ان کی تو یہ پہلے سے سسٹم تھا تو اتفاق سے کیا ہوا ابھی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور اسی قبیلے کے اندر جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو لوگ تھے وہاں قبیلے کے وہ آئے ان کے پاس کیونکہ انہیں پتہ تھا نا یہ ان کے پاس کوئی نبی آیا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس منتر مل جائے گا تو صحابہ رضی عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کے پاس یہ جو بچھو کاٹا ہے ہمارے سردار کو آپ کے پاس دوا یا کوئی منتر ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہے ہمارے پاس یعنی صحابہ نے کہا مگر تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے تو اس پر ہم معاوضہ لیں گے یعنی کمپنسیشن آپ کو دینا پڑے گا انہوں نے چند بکریاں ایک روایت میں آتا ہے کہ تیس بکریاں دینا قبول کی ہیں کہ ہم آپ کو تیس بکریاں دیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ چند بکریاں انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ ہم آپ کو چند بکریاں دیں گے اگر ہمارا سردار اچھا ہو گیا تم تو ایک صحابی خود نے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو یہ روایت کرتے وہ انہوں نے خود سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کی وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر پھونک مار دیتے پھونک مارتے مارتے پھر وہ چند دنوں میں وہ سردار جو تھا وہ اچھا ہو گیا اور جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا قبیلے والوں نے کہ ہم آپ کو بکریاں دیں گے تو اس حساب سے انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بکریاں دے دی لیکن یہ ہوا کہ صحابہ کو تردد پیدا ہوا ہیزیٹیشن ہوا کہ ہم یہ معاوضہ لیں یا نہیں لیں کیونکہ اس کے عوض یعنی قرآن کے عوض ہم کیسے لے سکتے ہیں اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہیں لیں گے یعنی دیکھیں کتنا صحابہ رضی اللہ عنہم جو تھے وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ اس طرح سے کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں کتنا خیال تھا ان کو یہ حرام میں تو نہیں آتا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح لے سکتے ہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو سورہ الفاتحہ ہے وہ منتر بھی ہیں یہ کیسے پتہ چلا تو وہ آپ لوگ بکریاں لے لو جو دے رہے ہوں اور ان میں سے میرا بھی حصہ نکالو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہاں پر کہ میرا بھی حصہ نکالو یہ کیوں کہا یہ بتانے کے لیے کہ اگر نبی لے سکتا ہے تو دوسروں کو بھی یہ الاؤ ہے یہ بتانے کے لیے جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دوں تو اگر آپ سے اسلم و حصہ لیتے اس کا مطلب ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے وہ دوسری ایک روایت آتی ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لیا یعنی اس پر انہوں نے کچھ معاوضہ لیا ہوا ہے کہ تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کے انہوں نے اس کی اجرت لی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اجرت لینے کا سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے تو یہ الگ سے ایک روایت میں آتا ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رکیاں جو ہے وہ ہم دوسروں پر بھی کر سکتے ایون یہ ہے کہ خود پر بھی کر سکتے ہیں خود پڑھ کے اپنے آپ پہ کریں گے رکیا تو وہ زیادہ اثر کرے گی کیونکہ ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں نا پڑھ بھی رہے ہیں اور رکیا بھی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم رکیا لگا رہے ہیں سن رہے ہیں کسی پہ کرا رہے ہیں اس کے باوجود اس کو شفا نہیں ہوتی کتنے ریسائٹیشن بازو میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں یا رکیا لگائی ہوئی کیسٹس لگائی ہوئی ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سور فاتحہ کو تو اس میں شفا ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے شفا رکیا کے باوجود کیوں نہیں ہو رہی تو ایک تو یہ ہے پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر تقوا نہیں ہے یہ ایک بات ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس تکلیف کے بدلے اللہ اسے صبر پر اجر دینا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرے جو بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا اس کو اجر آخرت میں ملے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس میں تقوا نہیں اس میں تقوا ہے انسان میں لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اجر زیادہ بنے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچیں تو یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنی اس حدیث سے اور بھی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اجرت کا مطالبہ کیوں کیا تو اس کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ان بستی نے ان کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے اور خاص طور پر ان دنوں میں آج کل کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو ہوٹلس ایون چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس میں بھی ہوٹلس ہوتے ہیں ان دنوں میں کوئی ہوٹلس نہیں تھے اور نہ ہی کوئی مینس آف ٹرانسپورٹ تھا یعنی جو وسائل سفر ہے وہ بھی نہیں تھے اور تھے بھی تو محدود لمیٹیڈ تھے کچھ ایسے مینس آف ٹرانسپورٹ جیسے اونٹ وغیرہ جو ہیں وہ تھے اور وہ بھی کتنے سست رفتار ہوتے ہیں نا تو اس طرح تھے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے اور ملک کی دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان نوازی سے انکار کرے نا تو اس کو قتل کے برابر سمجھا جاتا تھا کیونکہ اگر یہ جو بھی سفر کر رہے ہیں بھوکے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے بھوک کے مارے تو اس کو قتل کے برابر سمجھتے تھے تو ہر ایک کا فرض تھا جو بھی مسافر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے تو یہ ایک بات پتہ چلتی دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اگر دم چھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کس سے کریں کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والے شرکیاں جو یا محمل الفاظ جو ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عامل جو ہوتا ہے جو مولانا بولتے ایز اے مولانا نیم مولانا تو وہ کیا کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے جاتے ہیں اور بیچ میں نا کچھ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں تو کچھ جو بڑبڑاتے ہیں وہ ایکچولی شرکیاں ہوتے ہیں کلمات ایسے پڑھیں گے کہ الحمد للہ رب الرحیم اور بیچ میں کچھ ایسے شرکیاں شیطانی کلمات پڑھ لیتے ہیں بڑ بڑ کرتے ہیں اور پھر آگے مالک یوم دن و سارا ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے لیکن محمل کچھ الفاظ پڑھتے ہیں وہ لوگ تو یہ نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں دم جھاڑ کے لیے ایک تو ایک قرآن ہے ہمارے پاس اور دوسری حدیث میں سے بھی کئی دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم رقیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں کہ ان وہ کچھ اور کام نہیں کرتے بس یہی ان کا کام ہوتا ہے کہ دم جھاڑ کریں اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے وہی پیسہ ان کی سیلری ہوتی ایسے کئی ایگزامپل ہیں ہمارے یہاں کہ ان کی اجرت کیونکہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے یہ جو رکیاں کرتے ہیں نا وہ خالی ایک دو آیا تو نہیں پڑھتے انہیں پورا ٹائم لگانا پڑتا ہے میں نے ایک جو عامل تھے ان سے سنی کہ انہوں نے رات سے لے کے جو پڑھنا شروع کیا تھا وہ سحری کا ٹائم آ گیا تب تک وہ پڑھ ہی رہے اس کے اوپر جس پہ جن جنت کا اثر تھا یعنی اتنا ٹائم اگر وہ اسی چیز کو ایک پرسن کے لیے دے دیں تو ان کا کتنا وقت وہ لگا رہے اس کے لیے تو اب گھر بھی سنبھالنا ہے فیملی بھی سنبھالنی تو کریں کیا تو اس لیے یہ لوگ اجرت لے سکتے اسے برا نہیں سمجھے کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے سنے کہ دیکھو انہوں نے دھندے بنا رکھے ان کو پیسہ چاہیے اس لیے ایسا کرتے لیکن کچھ لوگ صحیح میں دوسروں کی ہیلپ کے لیے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے انہوں نے صحیح میں بزنس بنایا ہوا ہے تو دم جھاڑ کو بزنس نہیں بنانا چاہیے اور اس کو کوئی بھی محمل الفاظ سے جو تعویذ لکھتے وہ تعویذ لکھنا بھی الاؤ نہیں ہے یا تو تعویذ لکھ کے دیتے وہ بھی جائز نہیں ہے کبھی کبھی ہم نے دیکھے کہ شیطانوں کے نام لکھے ہوئے رہتے وہ تعویذ کے اندر اور وہ جو عامل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو بالکل کھولنا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں اگر کھولے گا تو پتہ چلے گا یہ شیطانوں کے نام کبھی سمجھ میں آ جائے تو وہ کھول کھولنا نہیں بالکل تو کیوں کیونکہ اس میں شیطانوں کے نام بھی باقاعدہ دیکھے گئے ہیں اس پہ لکھے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھی کہ کسی لیڈی کے گھر میں اس کے دروازے پہ کھڑکیوں پہ کچھ پتے لگے ہوئے تھے اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا پتہ ہے یا پھر اون یا حامان کیا ہے یہ اب وہ جو لیڈی ہے وہ نہ زیادہ پڑھی لکھی تھی ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہوگا عربی میں لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے قرآن کچھ تو آیت لکھی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ کے وہ اپنے پورے چاروں بازو میں لگا دی تھی تو یہ جادوگر ہے جو ان کو دے رہا ہے اور اس پہ باقاعدہ یا حامان یا فرعون بار بار ریپیٹیڈ لکھا ہوا تھا ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے تو یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا شرکیہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے پلس پانی میں گھول کے پلانے کے لیے دیتے کچھ کچھ لوگ جعفران سے لکھتے ہیں کچھ ایسی شیطانی آیات یا کچھ ایسے شیطانوں کے نام اور دیتے ہیں یا بھلے ہی قرآن کی بھی آیت دیں لکھ کے اور بولیں کہ یہ آپ پانی میں ڈبا کے رکھے اور وہ پئیں وہ بھی الاؤ نہیں ہے ایون گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا کچھ عامل لوگ بولتے ہیں یہ کمر پہ باندھو یا بازو پہ باندھو نعوذ باللہ پرانی آیت لکھ کے دیتے اور بولتے کمر پہ جہاں پر غلازت ہوتی ہے وہاں پر باندھنے کے لیے دیتے ہیں ناوز باللہ کیسے باندھتے پتہ نہیں تو وہاں پر بھی باندھے دیتے ہیں گلے میں لٹکانا تو کامن آپ کو بھی پتہ ہوگا اور بازو میں انہیں دو ہمارے آرمس ہوتے ہیں نا وہاں پر بھی باندھنے کے لیے دیتے یہ سارے شر ناجائز ہے تو یہ ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے اگر آپ نے دیکھے اس طرح کی کوئی چیز کریں تو ان کو روکیں آپ اس طرح سے نہ کریں بولے ان کو حدیثیں سنائیں آہستہ آہستہ تعلیم دیں آگے آتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو اس میں کئی رائے آتے ہیں حدیثوں کو میں کوٹ کرتی ہوں تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گی جو صحیح حدیثوں میں آتی ہیں مسلم میں آتی ہیں ابو حریر اور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن ام القرآن کس کو بولتے ہیں سورہ الفاتحہ کو اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص نا تمام یعنی ناقص ناقص ناقص اور نا تمام ہے اس طرح کہا گیا تین بار ناقص کہا گیا اور لاسٹ میں کہا گیا نا تمام ہے یعنی جو بھی اگر نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری ہے ناقص ہے تمام نہیں ہے کمپلیٹ نہیں انکمپلیٹ ہے اسی طرح ابو حریر اور رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرا کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں تو وہ کہنے لگے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کہنے لگے فارسی کے بیٹے اب دیکھیں یہاں فارسی کے بیٹے یعنی سلمان فارسی کے بارے میں فارسی کے بیٹے دل میں چپ کے چپ کے پڑھ لو یعنی دل میں آپ پڑھو جب امام پڑھ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا چاہیے جیسے اب امام نے کہا الحمد للہ رب العالمین تو جب اسٹاپ کرتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پاؤز بھی رکھتے ہیں وہ لوگ پھر آگے کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی وہ اتنا پاؤز نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے امیجیٹلی جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد ہم بھی شروع کر دیں جو پڑھ رہے ہیں یعنی وہ پڑھے الحمد للہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ اسٹارٹ کریں لیکن ان کے پہلے امام کے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے یعنی وہ آپ الحمد للہ رب العالمین پڑھے بھی نہ اور آپ نے شروع کر دیا الحمد للہ رب العالمین یہ غلط ہوگا تو وہ امام کے پیچھے پڑھیں یا تو کہتے ہیں کہ ساتھ پڑھیں یا ان کے بعد پڑھیں ویسے بھی کچھ جو امام ہوتے ہیں بہت زیادہ رکتے ہیں اور پھر دوسری آیت پہ جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی کہ کون سے امام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو اس حساب سے آپ کریں تو دل میں پڑھے جب وہ پڑھتے ہیں امام پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ضرور پڑھیں کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو صلاح بھی کہا گیا نا نماز نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا یعنی آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اس کو سورہ الفاتحہ کو یہ جو ہے حدیث قدسی ہیں کہ میں نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کیسے آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کریں تو کس طرح ابھی آگے دیکھیں میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی دیکھیں یعنی ایک آیت آپ پڑھیں اس کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں آپ کے آیت کا اور ہم کس طرح پڑھتے ہیں الحمد للہ رب ربی العلم رحمٰن پتہ نہیں کون سا کون سی اسپیڈ لے کے اور بولتے بھی ہیں میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آ رہی ہوں کون سی فٹافٹ نماز کوئی فٹافٹ نہیں ہوتی دھیرے دھیرے پڑھے کیونکہ اللہ ہر آیت کے بعد جواب دے رہا ہے آپ کی یہی دیکھیں جب آپ صرف کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ اس کے بعد جواب دے رہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی یعنی بات کرے اللہ پھر وہ کہتا ہے یعنی میرا بندہ کہتا ہے ارحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی سبحان اللہ یعنی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دے رہے میرے بندے نے میری ثنا کی پھر وہ کہتا ہے یعنی بندہ میرا کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی دیکھیے ہر آیت کے بعد جواب آ رہے ہیں کہ جب مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ہر بار کون جواب دیتا کیوں جواب دیتے ہیں جب محبت ہوگی تب جواب دیں گے نا ہر جواب کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے نا بزرگی بیان کی اور جب و نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ و میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں یعنی جب وہ کہتا ہے بندہ کہ کا ابود و عیا کا نستعین تو اللہ کیا کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں تو اس میں ہر اس میں جواب ہے کہ یا کا نابود ہم تیری عبادت کرتے ویا کا نستے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہم عبادت ہمارے لیے کریں اور دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ بیچ میں آ گیا نا ایک تو ہمارے لیے کریں نابود ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ اور مانگ بھی رہے تجھ سے مانگ رہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں اور سورت کا باقی حصہ اس کے بعد جو ایک دن اور سروت المستقیم سے لے کے پورا آگے تک اینڈ تک سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا کیا کہہ رہے اللہ کہ آگے جو کچھ مانگ رہا ہے سرات المستقیم مانگ رہا ہے ہدایت مانگ رہا ہے اس کو مل گئی ہدایت تو یہ اللہ ہر بار جواب دے رہے ہمارا جب سورہ الفاتحہ پڑھے اس کے بعد جو دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے اس میں آتا ہے بخاری میں ہی ہے کہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یکرا بفات الکتاب لا صلاح نماز نہیں کس کی نماز نہیں لیمن جس نے لم یا قرآن نہیں پڑھا بے فاتح تل کتاب یعنی جس نے فاتح تل کتاب یعنی سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں تو یہ بھی بخاری کے اندر آتا ہے تو اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہو نماز یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو مقتدی ہو یا امام ہو وہ بھی نماز خواہ سری ہو یا جہری سری نماز کیا ہے جو آہستہ پڑھی جاتی ہے ظہر اور عصر کے وقت دیکھے جو منہ میں پڑھتے ہیں نہیں زور سے نہیں امام پڑھتا ہے بلکہ سری نماز یعنی چھپی ہوئی سری کس کو بولتے ہیں منہ کے منہ میں پڑھتے ہیں سری چھپی ہوئی اور جہری جو زور سے امام پڑھتے ہیں فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں مغربہ اور عشاء کے ٹائم تو سری نماز ہو یا جہری نماز ہو ہر نماز میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ الفاتح پڑھنا واجب ہے اس طرح ہی حسن حدیث آتی ہے ابو ابوداود احمد اور ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو یعنی ان کو آواز آئی ہوگی نا بولے کہ یہ تم لوگ کچھ پڑھتے ہو کیا امام جب پڑھاتا ہے تب تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحت الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو یعنی صرف اگر امام پڑھ رہا ہے یعنی یہ جہری نماز کے اندر آئے گا کہ امام اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے تو بھی آپ اس کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری جو سورہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھنا ہے لیکن جو سری نماز ہے اس میں آپ نے دونوں بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور کوئی سورہ بھی پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک حسن حدیث آتی ہے اس سے آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو یا خود اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد مسئلے آتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں یعنی سورہ الفاتحہ کا پارٹ ہے کیا نہیں کیونکہ سات ریپیٹ کی جانے والی آیت بتائی ہوئی ہے نا تو کچھ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا وہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ سے آیت ہیں جو ہر سورہ کے پہلے پڑھی جاتی ہیں کچھ نے کہا کہ یہ مستقل آیت ہے اس کی سورہ الفاتحہ کی اب یہ کیوں مسئلہ چھیڑا گیا یہ اس لیے چڑھا گیا کہ اگر سورہ الفاتحہ کا یہ جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو جہری نماز ہوگی اس میں بھی بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے تو پھر یہ جو بسم اللہ ہے وہ آہستہ سے پڑھی جائے گی اور باقی کا حصہ زور سے جہری نماز میں پڑھا جائے گا الگ الگ علماء نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں تو واللہ عالم